ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب اور خوب علم رکھنے والا ہے غافر دمبی وقابل التوب شدید العقاب الطول گناہ کو بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا فراخی والا ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے الہ المصیر اسی کی طرف لوٹنا ہے ما یجازر فی آیات اللہ الا الذین کفروا اللہ کی آیات میں صرف کافر لوگ ہی جھگڑا کرتے ہیں فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد سو ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے قذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدهم ان سے پہلے قوم نوح نے اور اس کے کے بعد بعد ان کئی گروہوں نے جٹلایا برسولهم لياخذوه اور ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ وہ اس کو پکڑ لیں اس کو گرفتار کر لیں وجادلوا بالباطل اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا به الحق تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو ختم کر دیں پھسلا دیں فاخذتهم تو میں نے ان کو پکڑا فقی فقان عقاب تو کیسا تھا میرا سزا دینا وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار اور اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر سچ ہو گئی جنہوں نے کفر کیا کہ یقیناً وہ آگ والے ہیں الذين يحملون العرش ومن ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وہ لوگ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں وہ سبھی اللہ کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے وہ بخشش طلب کرتے ہیں اور ابانا رحمتا رحمت کہ اے ہمارے رب تو ہر چیز پر رحمت اور علم کے طور پر وسیع ہے للذین تابو تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی و تباہ سبھی اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی عذاب الجحیم اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور ادخل اے ہمارے رب اور ان کو ان باغات میں ہمیشگی والے باغات میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ومن صالح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم اور ان کے آبا ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو صالح ہیں انہیں بھی انک انت العزیز الحکیم یقینا تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے وقیہم السیئات اور ان کو برائیوں سے بچا لے ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا اور جس کو تو برائیوں سے بچا لے تو تو تحقیق یقیناً تو نے اس پر رحم کیا وضا علی کا الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان الدین کفر لمقت اللہ اکبر منفوسا کم یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ کی ناراضگی تمہاری ناراضگی اور غصے سے بڑی ہے اس تدعون الى ایمان جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے فتق فرون تو تم کفر کرتے تھے قالو انہوں نے کہا ربنا امتا نسنتین و احییتا نسنتین وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا فاعترفنا بذنوبنا ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا فہل الى خروج من سبیل تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے ذالکم یہ اے مخاطبو اس وجہ سے بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم کہ جب اس اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے وہ یو شرک بھی تؤمنو اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے تو تم ایمان لے آتے تھے فالحکم للہ العلی الکبیر تو فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو بلند و بالا اور بہت بڑا ہے هو الذی یریکم آیاته وینزل لکم من السماء رزقا وہی ہے جو تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے وما يتذكر الا من ينيب اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو کہ رجوع کرنے والے ہیں رجوع کرتے ہیں فدع اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون سو اللہ کو پکارو اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو اگرچہ کافر برا ہی منائیں رفیع الدرجات ذو العرش وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے عرش والا ہے یلقی الروح من امره اپنے حکم سے وحی اتارتا ہے علی من یشاء من عباده اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے لینذر یوم الطلاق تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے یوم ہم باردون جس دن وہ ظاہر ہوں گے سامنے ہوں گے لا یخفا علی اللہ منہم شیء اللہ پر ان میں سے کچھ بھی پوشیدہ نہ ہوگا لمن لمن الملک اليوم آج کے دن کس کے لیے بادشاہی ہے للہ الواحد القہار اکیلے اللہ کی جو بہت زبردست ہے بہت روب والا ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت آج کے دن ہر جان کو اس چیز کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا لا ظلم اليوم آج کے دن کچھ بھی ظلم نہیں ہے ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ تعالی حساب کی جلدی والا ہے وہ اندر ہم یوم العظیفہ اور انہیں قریب آنے والے دن سے ڈرائیے ادل قلوب لدل حناجری کادمین جب دل لدل حناجری کادمین ہنسلی کے پاس غصے سے بھرے ہوئے ہوں گے یا دکھ سے بھرے ہوئے ہوں گے مال من حمیم ولا شفیع یطاع ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا حمیم ایسا دوست جو دلی دوست ہو ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے یعلم الاعین وما تخفی الصدور وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو سینے چھپاتے ہیں واللہ یقضی بالحق اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء اور جو اس کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے ان اللہ هو السمیع البصیر یقینا اللہ تعالی خوب سننے والا بہت دیکھنے والا ہے اولم یسیرو فی الارض فیندرو کیف کان عاقبت الذین کانو من قبلہم کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو کہ ان سے پہلے تھے کانو ہم اشد منہم قوتا و آثارا و آثارا فی الارض وہ ان سے زیادہ سخت تھے قوت کے اعتبار سے اور زمین میں آثار کے اعتبار سے اپنے اثر نشانات چھوڑنے یادگاریں چھوڑنے کے اعتبار سے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا وما كان لهم من الله من واق اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہ ہوا ذالک بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل واضح نشانیاں لے کے آتے فکفروا تو انہوں نے کفر کیا فاخذهم اللہ تو اللہ نے ان کو پکڑا انه قوی شدید العقاب یقینا وہ زبردست ہے اور انجام کی سختی والا ہے یا سخت صدا دینے والا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور یقینا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اپنی آیات اور واضح دلائل دے کر بھیجا الى فرعون وهامان وقارون فرعون حامان اور قارون کی طرف فقالو ساحر کذاب تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے بہت زیادہ جھوٹا ہے فلما جاءہم بالحق من عندنا جب وہ ہمارے پاس سے ان کے پاس حق لے کے آیا قالو قتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان پر ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو وما قید فی غلال اور کافروں کی جو تدبیر ہے وہ صرف گمراہی یا ناکامی میں ہی جاتی ہے وقال فرعون ذرونی ذرونی اقتل اقت الموسا ولید ربا اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو میں موسا کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے انی اخاف ان یبدل دینکم میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو تمہارے طریقہ کار کو بدل دے او ان يظهر في الارض الفساد یا پھر زمین میں وہ فساد بھی پا کر دے وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اور موسی نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس متکبر سے جو کہ حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اور ایک مومن آدمی نے جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا اس نے کہا اتقتلون رجلا ان يقول ربي ربي الله کیا تم ایک آدمی کو اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ اس نے کہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے وقد جاءكم بالبينات من ربكم حالانکہ وہ تمہارے پاس اپنے تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے آیا ہے وہ ایک کاذبن فلے ہی اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اسی پر اس کا جھوٹ ہے وہ یقو ساد اور اگر وہ سچا ہوگا یو سب کم بد تو جس چیز کا وہ تم کو وعدہ دیتا ہے اس میں سے کچھ تمہیں مل جائے گا ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کذاب یقینا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہدایت نہیں دیتا جو زیادتی کرنے والا ہو حد سے بھرنے والا ہو اور مرتاب کذاب شک کرنے والا ہو ہاں یہ کوئی آدمی تھا جس نے اپنا ایمان ظاہر نے کیا تھا ایمان چھپایا ہوا تھا تھا مومن لوگوں کو پتا نہیں تھا جب انہوں نے وہ علیہ سلاۃ والسلام کے بارے میں یہ پلاننگ کی تو اس نے کہا کہ ایسے بندے کو قتل کرے جرم تو اس کا ہے کوئی نہیں یا قومی لکم لکم الملک اليوم مصرف حد سے بڑھنے والا کرداب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض اے میری قوم آج تو تمہارے پاس بادشاہت ہے تم زمین میں غلبہ پانے والے ہو فمن ينصرنا من بأس اللہ ان جاءنا تو اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو کون ہم ہمیں اس سے بچائے گا یا کون ہماری اس سے مدد کرے گا قال فرعون ما اوریکم الا ما ارا وما اهديكم الا سبيل الرشاد تو فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود رکھتا ہوں جو رائے میری اپنی ہے وہی رائے تمہیں دیتا ہوں وما اهديكم الا سبيل الرشاد اور میں تمہیں صرف بھلائی کا راستہ ہی بتاتا ہوں وقال الذي امن اور اس آدمی نے جو ایمان لایا تھا کہا یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب اے میری قوم میں تم پر احزاب گروہوں کے دن کی مثل سے ڈرتا ہوں یعنی جس طرح کے سابقہ گروہوں پر سابقہ امتوں پر عذاب آیا مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا تم پر نہ آ جائے مثلا گروہوں کے دن کی مثال سے میں ڈرتا ہوں قوم نو آد سمود اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے ان کی حالت کی طرح وم اللہ یرید ظلم للعباد اور اللہ تعالی بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد اور اے میری قوم میں تم پر پکارنے کے بلانے کے دن سے ڈرتا ہوں ایک دوسرے کو آواز دینے کے دن سے یوم تولونا مدبرینا مالکم من اللہ من عاصم جس دن جس دن تم پیٹ پھیر کے بھاگو گے اور اللہ کے سوا تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا وَمَن يُذْرِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْل اور یقیناً تمہارے پاس یوسف اس سے پہلے آیا بالبینات واضح دلائل لے کر فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّم مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ تو تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہی رہے جو وہ لے کے آیا حتی اذا حلق حتی کہ جب وہ فوت ہو گیا قل تم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا تو تم نے کہا کہ اس کے بعد اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا کذالک یضل اللہ من ہوا مصرف مرتاب اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آدمی کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بھرنے والا اور شک کرنے والا ہو اللہ زین فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو کبر مقتن عند اللہ و عند الذین آمنوا یہ بہت ناراضگی والی بات ہے اللہ کے ہاں اور ان لوگوں کے ہاں جو ایمان والے ہیں کذالک یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار اسی طرح اللہ تعالی مہر لگا دیتا ہے ہر تکبر کرنے والے اور سرکش کے دل پر وقال فرعون اور فرعون نے کہا یا حامان ابن یا حامان ابن لی صرحا اے حامان میرے لیے ایک محل تعمیر کر بلند عمارت بنا لعلی ابلغ الاسباب تاکہ میں راستوں میں اسباب میں پہنچوں اسباب السماوات آسمان کے راستوں میں فاطلع الى الہ موسی تو میں موسا کے الہ پر جھانکوں وہ ان نیلا ادن کا اور یقیناً میں تو اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں وہ کدالی کا وہ کدالی کا زین علی فرعون سو عملی اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کے عملوں کی برائیاں مزین کر دی گئیں وہ عن السبیل اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا وما قید فرعون الا فی تباب اور فرعون کی تدبیر تباہی اور ہلاکت میں ہی تھی وقال الذي آمن اور وہ آدمی جو ایمان لایا اس نے کہا یا قوم اتبعونی اہدیکم سبیل الرشاد اے میری قوم میری پیروی کرو میں تمہیں درست ہدایت کا بھلائی کا راستہ دکھاؤں یا قوم انما هذه الحیاه الدنیا متاع اے میری قوم یقینا یہ دنیاوی زندگی تو ایک معمولی فائدے فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں و ان الاخرہ هي دار القرار اور یقینا اخرت جو ہے وہی قرار کا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے من عمل سیئتن فلا یجزا الا مثلہا جس نے کوئی برائی کی تو اس کو اس کے مثل ہی بدلہ دیا جائے گا ومن عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن اور جس نے نیک اعمال کیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے یرزقون فیہا بغیر حساب وہ اس میں بغیر حساب کے رزق دیے جائیں گے ویا قوم مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار اور اے میری قوم مجھے کیا ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو تدعوننی لی اکفر باللہ و اشرک بہی ما لیس لی بہی علم تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شرک کر اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراؤں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے وہ انا العزیز الغفار اور میں تم کو بلاتا ہوں سب پر غالب اور بہت زیادہ بخشنے والے کی طرف لا لاجارام ضروری ہے انما تدعوننی الیہ ولا فی الاخرہ کہ یقینا تم جس کی طرف مجھ کو بلاتے ہو نہیں ہے اس کے لیے دنیا میں کوئی دعوت اور نہ ہی آخرت میں یعنی کہ کسی قسم کا پکارنا اس کے لیے نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں اس کو پکارنا ہے وہ انا مردانہ اللہ اور یقیناً ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے وہ انڈل مصرفی نہ اور یقیناً حد سے بھرنے والے وہی آگ والے ہیں فسطد کرونا ما اقول لکم تو تم یاد کرو گے وہ باتیں جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں ان اللَّهَ بَصِيرٌ بالعباد یقینا اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو تو اللہ نے ان کو ان چالوں کی برائیوں سے بچا لیا جو انہوں نے چلی تھیں وحاق بآل فرعون سوء العذاب اور آل فرعون کو عذاب کی برائی نے گھیر لیا النار یعرضون علیہا غدوبا وعشیا آگ کو اس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں وہ یوم تقوم الساعت اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب آل فرعون کو عذاب کی سختی میں داخل کر دو یعنی کہ مرنے کے بعد قیامت تک ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن پھر سخت ترین عذاب دیا جائے گا جہنم میں ڈال کے تو اس سے عذاب قبر بھی ثابت ہوتا ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الزُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اور جب وہ آگ میں جھگڑا کریں گے تو ضعیف لوگ انہیں کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا انا لکم تبا یقیناً ہم تمہاری پیروی کرنے والے ہیں فہل مغنون انا نصیب تو کیا تم ہم سے آگ کے کچھ حصے کو کفایت کرنے والے ہو قال الذين استكبروا وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا وہ کہیں گے انا کل فیھا ہم سارے ہی اس میں ہیں ان اللہ قد حکم بین العباد یقینا اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے وقال الذين في النار لخزنه جہنم اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے داروغوں کو کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب اپنے رب کو پکارو اور کہو کہ ہمارے سے کسی دن تو عذاب تھوڑا سا ہلکا کر دے قالو وہ کہیں گے اولم تک تاتیکم رسول بل کیا تمہارے پاس تمہارے رسول والے تھے قالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں قالو تو وہ کہیں گے فدعو تو پکارو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال کافروں کا پکارنا یہ گمراہی میں ہی ہے یا رائے گاہ ہی ہے لننصر رسولنا والذین آمنوا و الحیات دنیا یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کی بھی جو ایمان لے آئے دنیاوی زندگی میں وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ان کے لئے لعنت ہے اور ان کے لئے گھر کی برائی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى ہم نے یقیناً موسیٰ کو ہدایت دی وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ اور بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہدم و ذکر الالباب ہدایت ہے اور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے فصبر تو صبر کر ان وعد اللہ حق یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے واستغفر لذنبک اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگ وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کر ان الذين يجادلون في الله سلطان اتاهم یقینا وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس ہو ان صدورهم الا كبر ما هم والی ان کے دلوں میں تکبر کے سوا اور کچھ نہیں اور وہ اس تک پہنچنے والے بھی نہیں ہیں یعنی ایسا تکبر ہے ایسا گھمنڈ ہے ان کے دلوں کے اندر جو انہوں نے اپنے دلوں میں بٹھا رکھا ہے لیکن وہ اس تکبر تک پہنچ بھی نہیں سکتے جو ان کو مان ہے نا وہ پا بھی نہیں سکتے ادب باللہ تو اللہ سے پناہ مانگ اللہ کی پناہ طلب کر هو سمی البصیر یقیناً وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش کے نزد... کی نسبت زیادہ بڑی ہے ولاکن اکثر الناس لا علمون لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وما يستوي الاعمى والبصير اور نابینا اور بینا برابر نہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسيء اور ایمان لانے والے نیک عمل کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہیں قلیلم ما تذکرون تم بہت کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو ان الساعت على آتیت اللہ ریب فیہا یقینا قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وقال ربکم ادعونی استجب لکم اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا ان الذین یستقبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین یقینا وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب جہنم میں ذلیل کر کے داخل کیے جائیں گے اللہ الذي يجعل يجعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کر دیا ہے ان اللہ لذو فضل على الناس اور یہ یقینا اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل والا ہے ولا اکثر الناس لا یشکرون لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اللہ ربکم خالق کل شیء یہ تمہارا رب ہے اللہ جو ہر چیز کا خالق ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں فَأَنَّا فکون تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو کَذَلِكَ يُعْفَقُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء اللہ نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا ہے اور آسمان کو چھت وصورکم فاحسن صورکم اور اس نے تمہاری شکلیں بنائی تو بہت اچھی بنائی ورزقکم من الطیبات اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا ذالکم اللہ ربکم یہ اللہ ہے تمہارا رب فتبارک اللہ رب العالمین تو اللہ بڑا بابرکت ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے هو الحی لا الہ الا هو وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں فدعوه مخلصین له الدین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 میرے رب کی طرف سے وعدے دلائل آ گئے وہ امیر تو ان اسلم علی رب العالمین اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں اپنے رب کے لیے جہان کنوں کے رب کے لیے متی فرما بردار ہو جاؤں والذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا وہ ذات جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر نطفے سے بنایا پھر ایک جمے ہوئے خون سے پھر اس نے تم کو بچہ بنا کر نکالا تب ثم لتبلغوا اشدکم پھر تاکہ تم اپنی پختہ عمر کو پہنچو ثم لتکونوا شیوخا پھر تاکہ تم بڑے ہو جاؤ ومنکم من یتوفى من قبل اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس سے پہلے ہی فوت کر لیے جاتے ہیں ولی تم لوگو اجلم مسما اور تاکہ تم مقررہ مدت تک پہنچو ولا اللہ تاخلون اور تاکہ تم عقل کرو وہ اللہ یوحی و وہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا جو زندہ کرتا اور مارتا ہے فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ تو جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا صبح ہو جاتا ہے الم تر الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں کہ وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو جھٹلایا جس کو ہم نے اپنے جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجی فسوف يعلمون تو ان قریب وہ جان لیں گے اذل اغلال فی اعناقهم جب ان کے گردنوں میں توق ہوں گے وہ سلاسل اور زنجیریں ہوں گی یسحبون وہ کھینچے جائیں گے فی الحمیم گرم آگ میں گرم پانی میں ثم فی النار یسجرون پھر وہ آگ میں بھونے جائیں گے جلائے جائیں گے ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون پھر انہیں کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا قالوا وہ کہیں گے ضلوا عنا وہ ہم سے گم ہو گئے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہ پکارتے تھے قضا علی اللہ القافرین اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتا ہے ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفرحون یہ اس وجہ سے کہ تم زمین میں بغیر حق کے خوش ہوتے تھے اور تم پھولے سم... نہ سماتے تھے ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے والے فبی سمس المتکبرین تو تکبر کرنے والوں کا ٹکانہ بہت برا ہے فصبر ان وعد اللہ حق صبر کر یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے فاما نرینك بعد الذي نعدهم او نتوفینك فالینا یرجعون اگر ہم اس چیز میں سے کچھ تجھ کو دکھا دیں جس کا ہم ان کو وعدہ کرتے ہیں یعنی دنیا میں عذاب یا ہم تجھ کو فوت کر لیں تو ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے منہم من قصصنا علیک ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو بیان کیا ہے ومنہم من لم نقصص علیک اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله اور کسی رسول کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ دکھا دے مگر اللہ کے حکم سے ہی فَإِذَا جَاءَ امر اللہ قُضِيَ بالحق تو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے وہ خاصرہ ہونا المبتلون اور باطل پرست وہیں خسارے میں پڑ جاتے ہیں اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها لتركبوا منها ومنها تاكلون اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور ان میں سے تم کھاتے ہو والا منافع اور اس ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں ولی تبلو علیہ حاجت فی اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کے اپنی ان ضروریات کو پورا کرو جو تمہارے سینوں میں ہیں وہ علیحا و تخت معلوم اور ان پر اور کشتیوں پر تم بوجھ لالتے ہو یا تم اٹھائے جاتے ہو وہ یوری کم آیاتی ہی اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے فعیہ آیات اللہ تنکرون تو اللہ کی کون سی نشانیوں کا تم انکار کرو گے افلم یسیرو فی الارض کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم کہ وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا کانو اشد کانو اکثر منہم وہ ان سے زیادہ تھے وہ اشد قوتن اور قوت میں سخت تھے وہ آثارن اور آثار میں بھی زیادہ تھے یعنی کہ ان کے نشانات بھی زیادہ باقی رہے فل اردی زمین میں فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون تو جو وہ کماتے تھے جو کرتے تھے ان میں سے کسی چیز نے انہیں فائدہ نہ دیا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات تو جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کے آئے فرعوا بما عندهم من العلم تو جو علم ان کے پاس تھا وہ اسی پر خوش رہے وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے یعنی عذاب کا مذاق اڑاتے تھے عذاب نے انہیں گھیر لیا فلما راو باسنا تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو ہماری پکڑ کو دیکھا قالوا آمنا بالله وحدہ تو کہنے لگے کہ ہم اکیلے اللہ پر ایمان لے آئے وکفرنا بما كنا به مشرکین اور ہم نے ان سب کے ساتھ کفر کیا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے فلم یکو ينفعهم ایمانهم تو اس وقت ان کا ایمان ان کو فائدہ دینے والا نہ تھا لما رأو بأسنا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا سنت اللہ قد خلط فی عبادی یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو اس کے بندوں میں جاری ہے وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ اور خسارے میں نقصان میں چلے گئے وہیں پر کافر